قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من, من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فصبر ان العاقبت للمتقین فرما دیا گیا کہ اے نو ہماری طرف کی سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جائیے جو آپ پر ہیں اور آپ کے ساتھ بہت سی جماعتوں پر اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وہی ہم آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں انہیں اس سے پہلے نہ تو آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم بس آپ صبر کرتے رہیے یقین مانیے کہ انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے سامعین ونائتوں کی تفصیل سماعت کیجیے نو علیہ السلام کا کشتی سے اترنا کشتی ٹھہری اور اللہ کا سلام آپ پر اور آپ کے تمام مؤمن ساتھیوں پر اور ان کی اولادوں میں سے قیامت تک جو ایماندار آنے والے ہیں سب پر نازل ہوا ساتھ ہی کافروں کے دنیاوی فائدے سے مستفید ہونے اور پھر عذابوں میں گرفتار ہونے کا بھی اعلان ہوا بس یہ آیت قیامت تک کے مؤمنوں کی سلامتی اور برکت پر اور کافروں کی سزا پر ہے امام ابن اسحاق رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب اللہ جل شاہ نے طوفان بند کرنے کا ارادہ فرما لیا تو روئے زمین پر ایک ہوا بھیج دی جس نے پانی کو ساکن کر دیا یعنی ٹھہرا ہوا اور اس کا ابلنا بند ہو گیا ساتھ ہی آسمان کے دروازے بھی جو اب تک پانی برسا رہے تھے بند کر دیے گئے زمین کو پانی کے جذب کر لینے کا حکم ہو گیا اسی وقت پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور بقول اہل طورات کے ساتویں مہینے کی سترویں تاریخ کشتی نوح جودی پر لگی دسویں مہینے کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں کھل گئیں اس کے چالیس دن کے بعد کشتی کے روزن پانی کے اوپر دکھائی دینے لگے کہ نو علیہ السلام نے کوے کو پانی کی تحقیق کے لیے بھیجا لیکن وہ پلٹ کر نہ آیا آپ نے کبوتر کو بھیجا جو واپس آیا اپنے پاؤں رکھنے کو اسے جگہ نہ ملی آپ نے اپنے ہاتھ پر لے کر اسے اندر لے لیا پھر سات دن کے بعد اسے دوبارہ بھیجا شام کو وہ واپس آیا اپنی چونچ میں زیتون کا پتہ لیے ہوئے تھا اس سے اللہ کے نبی نو علیہ السلام نے معلوم کر لیا کہ پانی زمین سے کچھ ہی اونچا رہ گیا ہے پھر سات دن کے بعد بھیجا اب کی مرتبہ وہ نہ لوٹا تو آپ نے سمجھ لیا کہ زمین بالکل خوش ہو چکی الغرض پورے ایک سال کے بعد نو علیہ السلام نے کشتی کا سرپوش اٹھایا اور آواز آئی کہ اے نوح ہماری نازل کردہ سلامتی کے ساتھ اب اتر آؤ علیہ السلام کا یہ قصہ اور اسی قسم کے گزشتہ واقعات وہ ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوئے لیکن بذریعے وہی کے ہم آپ کو ان کی خبر کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے ان کی حقیقت اس طرح کھول رہے ہیں کہ گویا ان کے ہونے کے وقت آپ وہیں موجود تھے اس سے پہلے نہ تو آپ کو ہی ان کی کوئی خبر تھی نہ آپ کی قوم میں سے کوئی اور ان کا علم رکھتا تھا کہ کسی کو بھی گمان ہو کہ شاید آپ نے ان سے سیکھ لیے ہوں بس صاف بات ہے کہ وہی الہی سے آپ کو معلوم ہوئے اور ٹھیک اسی طرح جس طرح اگلی کتابوں میں موجود ہیں بس اب آپ کو ان کے ستانے جھٹلانے پر اے نبی صبر و سہار کرنی چاہیے ہم آپ کی مدد پر ہیں آپ کو اور آپ کے تابے داروں کو ان پر غلبہ دیں گے انجام کے لحاظ سے آپ ہی غالب رہیں گے یہی طریقہ اور پیغمبروں کا بھی رہا